الکحف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی بالکل ٹھیک تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو چانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سال ہا سال کے لیے نیند کا پرتا ڈال دیا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے ہم تم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت بیچا بات کریں گے یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں تو اب چل کر غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کرے گا اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے بس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو بس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ لوگ بے تحقیق بات کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہو کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے زیادہ ان کے معاملے میں بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو اور تم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہو کہ میں اس کو کل کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں کہو کہ اللہ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وہی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ اس کی رضا کے طالب ہیں اور تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر کیا ہے اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا وہ چہروں کو بھون ڈالے گا کیا برا پانی ہوگا اور کیسا برا ٹھکانا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور تبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے کیسا اچھا بدلا ہے اور کیسی اچھی جگہ تم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ بنایا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھتی دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے ان میں کچھ کمی نہیں کی اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اور اس کو خوب پھل ملا تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تم کو پورا آدمی بنا دیا لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی اور ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے اور رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اب کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلا ہے میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا اور میں ایسا نہیں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو بس وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان عداوت کی آڑ کر دیں گے اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور منکر لوگ نا حق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کرتے ہیں اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے ان کو مذاق بنا دیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا اور جب موسا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسا نے اپنے شاکر سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تکان ہو گئی شاگرد نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی موسا نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا موسا نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے موسا نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا موسا نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسا نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا موسا نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسا نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا موسا نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اس کو دار کر دوں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اور وہ تم سے ذلقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہو میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہاں اس کو ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی یہ اسی طرح ہے اور ہم ذوالکرن کے احوال سے باخبر ہیں پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے تم محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیانی خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں پس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے ذلقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا بس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساس بنائے ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے پس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے